لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو